السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series C S five zero seven lecture number eight Mujahid Shahi کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سسٹمز کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اس میں ذکر ہوا تھا open loop closed loop systems open systems اور کلوز سسٹمز کا میرے پاس کچھ انکوائریز آئیں کہ جی آپ نے اس لیکچر کے اندر جتنی تفصیل سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کی کیا آپ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ بیشتر اسی حوالے سے ہوگا کہ یہ جو چار سسٹم ہم نے آپ کو آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں وہ چار سسٹمز کیا ہیں اس گفتگو میں جانے سے پہلے ہم ذرا سسٹمز پہ ایک دفعہ پھر نظر ڈال لیں کہ وہ ہوتے کیا ہیں system is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective اب وہ آبجیکٹو جو ہے وہ آرگنائزیشنل آبجیکٹو ایک لیول پہ ہو سکتا ہے وہ اس ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے وہ سسٹم جو ہے وہ سب سیٹ بن جائے گا اس ٹوٹل سسٹم کا جو اس آرگنائزیشن کو چاہیے اپنے آرگنائزیشنل آبجیکٹوز کو اچیو کرنے کے لیے مثال کے طور پہ پرچیز ہے یا سیل سسٹم ہے تو یہ سب ہیں ایک ہی ادارے کے اندر اگر پرچیزنگ ہوتی ہے اور سیلنگ ہوتی ہے تو پرچیز کا سسٹم ایک بنایا جائے گا سیلنگ کا ایک سسٹم بنایا جائے گا یہ دونوں سسٹم اور اس کے علاوہ جتنے اس آرگنائزیشن کو سسٹم چاہیے وہ سب مل کر کے آرگنائزیشنل سسٹم بنے گا اور all of them should work in such a fashion fashion to achieve کے اندر ہم نے کہا جی اس کے اندر ایلیمنٹس کچھ شامل ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس کیا ہیں ظاہر ہے کہ جی ایک ان پٹ کا ایلیمنٹ ہے یعنی را ڈیٹا جو ہم کمپیوٹر سسٹم کے اندر داخل کر رہے ہیں اب اس را ڈیٹا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے وہ پروسیسنگ جو ہے وہ پروسیسنگ کا ایلیمنٹ ہے اور وہ پروسیسنگ جو ہے وہ کمپیوٹر کرتا ہے جہاں پہ کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے یا جب نہیں ہوتے تھے وہاں پہ یہ کام پروسیسنگ کا یہ مینولی کیا جاتا تھا کہ جی ٹھیک ہے واؤچرز کٹھے ہو گئے انفارمیشن کٹھی ہو گئی پتا چل گیا اب اس انفارمیشن کو را ڈیٹا کو ہم نے آگے پروسیس کر کے اس سے پیرول بنانا ہے اس سے سیلز کے لیجر لکھنے ہیں اس سے سیلز کے بارے میں انفارمیشن تیار کرنی کہ کون سے علاقے میں کتنی سیلز ہو رہی ہیں پرچیزنگ ہم کن کن سے کر رہے ہیں کب کب کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ بن جاتی ہیں تو اسی کو جو پروسیسنگ کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹیشن اس کا انالسس اور اس تمام چیز کو کرنے کا نام پروسیسنگ اس کے بعد پروسیس کر لیا آپ نے ڈیٹا انپٹ کر لیا پروسیس کر لیا اب اس پروسیسنگ سے آپ کو کیا چاہیے ظاہر ہے کہ کوئی آؤٹ پٹ ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی نیڈز ہوں گی کوئی ریکوائرمنٹس ہوں گی جن کو آپ نے فلفل کرنا ہے اور وہ جو انالیسس ہوا ہے اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں رپورٹ فارم میں ٹیبولر فارم میں کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے آنے چاہیے but in a manner which is meaningful which is relevant and which will make you understand what all that data was about اور جو کریٹیکل آپ کی ایکٹیویٹیز ہے ان کے بارے میں آپ اس انالس سے کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں تو یہ کمپونیٹس یا پارٹس تھے اس کے علاوہ یہ جو تین کمپونیٹس میں بتایا کہ جی ان پٹ پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ اب کنٹرولز کی بات آتی ہے کنٹرول میکنیزمس کی بات آتی ہے کنٹرول میکنیزمس کیا ہیں کہ جی جو کچھ ایکچولی ہوا کیا وہی ریزلٹس جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہم نے ان کو پلان کیا ہوا تھا یا بجٹ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کمپیرزن کیوں کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کس طریقے سے کس حد تک وہ جو پلان ہم نے بنایا تھا جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی اس کے حساب سے چل رہی اور ظاہر ہے کہ جب یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی جو آؤٹ پٹس کے حوالے سے آئے گی آئے گی جو کنٹرولس کے حوالے سے آئے گی تو یہ ہمیں انفارمیشن فیڈ بیک مل رہا ہے اور اس فیڈ بیک کی لائٹ کے اندر یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کی لائٹ میں ہم نے اگر اپنی اسٹریٹجی یا پلان یا موڈس آف رینڈائے یا ایکشنس کو چینج کرنا ہے کسی طریقے سے تو وہ ہم چینج کرنے کے فیصلہ جات جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں آبجیکٹو ظاہر ہے کہ جی ہمارا یہی ہے کہ ہمیں موسٹ میننگ فل ریزلٹس حاصل ہوں میننگ فل کس سینس میں میننگ فل اس سینس میں کہ جی وہ ہمارے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے اس آرگنائزیشن کے حوالے سے ایسی انفارمیشن سامنے لے کر کے آئیں جس سے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے ہماری اس ایکٹیویٹی کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے بارے میں ایک خاطر خواہ قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس آئے اور ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ یا نان اچیومنٹ کے بارے میں کوئی ہم نتیجہ اخذ کر سکیں اب یہ تو ہوئی تھی بات بیسک سسٹم کی کہ جنرل جنرلی سسٹمس ہیں کیا اور ان کے ایلیمنٹس کیا اب ہم اصل موضوع ڈسکشن کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے وہ جو چار ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹم کا ہم نے ذکر کیا open loop system closed loop system open system اور کلوزڈ سسٹم یہ کیا ہے یہ کیا دو ہی چیزیں ہیں یا چار مختلف چیزیں ہیں ان میں فرق کیا ہے ان کا استعمال کیا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں چیز یہ ہے کہ جو بھی سسٹم بنایا جاتا ہے وہ سسٹم سے ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اس قسم کے آؤٹ پٹس یا ریزلٹس یا رپورٹس جو ہمیں دے گا وہ ریزلٹس وہ رپورٹس ظاہر ہے کہ اسی انفارمیشن پہ بیسڈ ہیں جو اس میں داخل کی جاتی ہیں یعنی اس سسٹم میں داخل کی جاتی ہیں اس کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے اندر آپ اس کو انٹر کر رہے ہیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ ابھی ہم نے بات کی to evaluate system performance and to generate instruction for changes and improvements either in the output or in the plans or in the objectives. کوئی بھی ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتی کمبینیشن ہو سکتا اس طریقے سے the system that we define that we design helps in establishing یا ریڈیفائنگ اگر اس سے جو آؤٹ پٹ ہمیں حاصل ہوا اس کی بیسس پہ ہم نے کوئی چینجز کیے تو ہم ریڈیفائن کر رہے ہیں اب پوری چیز کو آبجیکٹوز بھی ریڈیفائن ہو سکتے ہیں کنٹرول میکنزم فیڈ بیک یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلش یا ریڈیفائن کی جا سکتی اب سوال یہ ہے کہ جو یہ سسٹمز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہر جگہ پہ ہر آرگنائزیشن میں ایک ہی قسم کا سسٹم ہے نہیں سسٹم کی جہاں پہ ڈیفینیشن اور ڈیزائننگ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنا ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا ہوتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ جس انوائرمنٹ میں اس سسٹم آپریٹ کر رہا ہے وہ کیا انوائرمنٹ ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سسٹم خود کیا ہونا چاہیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو سسٹم کو ڈسکرائب کرنا ہے یا سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے مثال کے طور پہ کتابوں کی دکان ہے کتابیں کتابوں کی دکان کا جو مالک ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ ڈسیشن کے حساب سے کتابیں اس دکان میں اکٹھی کرتا ہے ہر شخص جو بھی جی چاہے اس دکان میں جا سکتا ہے اور کتابیں دیکھ سکتا ہے کتابیں خرید سکتا ہے تو یہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جو کچھ اس جگہ ہے اس چیز کا کو ویو کرنا اور ویو کر کے فیصلہ کرنا کہ جی اچھا یہ کتاب ہمیں پسند آئی ہے یہ کتاب ہم خرید لیتے ہیں یا اس کتاب کی ہمیں ضرورت ہے چاہے وہ اسکول کی کتاب ہو چاہے کالج کی کتاب ہو چاہے ویسے پڑھنے کے لیے کتابیں جو ہیں آپ کی ہسٹری کی ہے جغرافیے کی ہے پالیٹکس پہ ہے کسی بھی چیز پہ ہے وہ آپ وہاں سے اگر اس دکان میں موجود ہیں تو وہ آپ خرید سکتے ہیں یہ ایک جنرل بک اسٹور ہے اب اس کے مقابلے میں اس کے لیے آپ نے اگر سسٹم ڈیزائن کرنا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا اب دوسری طرف ایک اسکول لائبریری ہے اسکول لائبریری میں صرف جو اس اسکول یا اس پرٹیکولر برانچ آف اسکول کے طالب علم ہے وہی صرف اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اس برانچ کے اندر یا اس اسکول کے اندر کون سے لیول سے لے کے کس لیول تک کلاسوں کے لیے یہ لائبریری قائم کی جا رہی ہے لہذا جب یہ تمام بندشیں آ گئیں تو وہ سسٹم جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو گیا یعنی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے ادھر آنے کی وہ ایک خاص مخصوص وجہ اور لوگوں کے لیے اور یوزج کے لیے وہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ جگہ جو ہے وہ کیا جائے گا اس لیے اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اور اس کی ضروریات جو ہیں ان کے لیے وہ مختلف ہو جائیں گی اس جنرل بک اسٹور سے جہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے یا جنرل لائبریری سے پبلک لائبریری سے کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں پہ اور کتابیں دیکھ سکتا ہے بیٹھ کے وہاں پہ پڑھ سکتا ہے ہاں بندشیں آپریشنل لگ سکتی ہیں کہیں کہ جی آپ کو اگر لائبریری میں کتاب دیکھنا بھی ہے اور شیلف سے اتار کے میز پہ بیٹھ کے وہیں پہ لائبریری میں پڑھنے کی بات ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹیمپرری ممبر شپ چاہیے یا ممبر ہونا آپ کا ضروری ہے اس لائبریری تو وہ ایک علیحدہ چیز آپریشنل ایشو آ جاتا ہے وہاں پہ لیکن اس لائبریری کے اندر ہر کوئی جا سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ اس لائبریری کے اندر کیا کتابیں پڑھی ہوئی تو اسکول لائبریری اور جنرل لائبریری یا جنرل بک اسٹور ان دونوں تینوں چیزوں میں فرق ضروریات ان کی ہر لحاظ سے فرق ہو جائے سسٹم جو ان کے لیے ڈیزائن ہوں گے وہ فرق ہوں گے جو آؤٹ پٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مختلف ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ہمارا ان دو ایگزامپلس کا حوالہ دینا اس لحاظ سے تھا کہ اوپن اور کلوز سسٹم میں فرق جو ہے وہ تھوڑا سا سامنے آئے یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اس ایگزامپل سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ریفرنس اس سسٹم کا یا اس سسٹم کی جو کنیکٹوٹی ہے یا کنیکشن جو ہے اس کے ماحول سے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہے through inflows and outflows of resources between environment and organization جی ٹھیک ہے ہمیں پتا کرنا ہے کہ کتنے لوگ آئے کتنی کتابیں خریدی گئیں جو ہم نے اسٹاک کی ہوئی یہ ہم اوپن سسٹم میں دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھی کتنے لوگوں نے خریدی یہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن آ سکتی جب ہم کلوز سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کلوز سسٹم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے انٹرنل ریسورسز اور ڈیٹا پر کس لیے کہ جی جو ڈسیشن میکنگ ہونی ہے وہ اس کی بیسس پہ ہونی ہے نہ کہ جو جنرل ماحول ہے یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اسکول کی لائبریری کے اندر جو بچے ہیں وہ بچے وہ کتابیں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کس کس بچے نے کتنی کتنی کتاب لی کون سے بچے نے نہیں لی آپ اس بچے کو بھی جانتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتابیں کیا ہے کون کتنی دفعہ مہینے میں کتنی کتابیں لیتا ہے کون وقت پہ واپس کر رہا ہے کون نہیں وقت پہ واپس کر رہا ہے یہ تمام انفارمیشن آپ کے پاس ود ان اویلیبل ہے آپ کو اس لائبریری اس لائبریری کے سسٹم کے باہر جا کے نہیں دیکھنا پڑتا کہ جی اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس لائبریری کے اوپر بک اسٹور کے اندر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جی، کہ جی جی جو ڈیمانڈز آتی ہیں آپ کے پاس جی فلسفے پہ کتابیں نہیں ہیں اچھا جی فلسفے پہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں کیا فلسفے کی کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے کتنے لوگ ہم سے فلسفے کی کتابیں مانگ رہے ہیں جی حساب کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں ہے جی نیوکلر فزکس کے حوالے سے کتاب نہیں ہے بھائی کتنے پڑھنے والے ہیں کتنی قسم کی کتابیں ہیں زیادہ پڑھنے والے کون ہیں کیونکہ کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی کتاب خرید سکتا ہے تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا امپیکٹ آ گیا اسکول لائبریری کلوزڈ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ریسرچ لیبورٹری ہوگی وہاں پہ بھی باہر کا امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہے وہ جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے جو اس لیبورٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کلوز سسٹم کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ جو ریسرچ کا ڈیٹا جو ریسرچ کے سیمپلس جو ریسرچ کے ریزلٹس اسی کو اینالائز پروسیس کر کے اس پہ مزید آگے کام ہوگا تاکہ وہ ریسرچ کسی نہج پہ پہنچ سکے اور وہ جس آبجیکٹو کے تحت وہ ریسرچ ہو رہی تھی وہ آبجیکٹو اچیو ہو جائے تو یہ بھی کلوز سسٹم اب ہم واپس اسی بک اسٹور کی طرف جاتے ہیں جنرل بک اسٹور کی طرف اور اسکول لائبریری کی طرف جب ہم بک اسٹور کی بات کرتے ہیں جنرل بک اسٹور کی بات کرتے ہیں اس کے اندر حالانکہ ہم نے کہا کہ وہ ایک اوپن سسٹم کے تحت کام کر رہا لیکن اس اوپن سسٹم کے اندر جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے وہ اوپن لوپ ہو سکتا ہے یا کلوز لوپ ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یہ نہیں ضروری کہ جی اوپن سسٹم کے اندر صرف اوپن لوپ سسٹم ہی کام کرتا ہے یا کلوز سسٹم کے اندر کلوز لوپ سسٹم ہی کام کرتا ہے نہیں اوپن سسٹم کے اندر اوپن لوپ کلوز لوپ دونوں کام کر سکتے کیسے بک اسٹور کے حوالے سے کہ اگر کسٹمر فیڈ بیک ہم نہیں لیتے کہ کس قسم کی کتابیں ان کو چاہیے ہمارے پاس کتابیں ہم ڈسیشن لے رہے ہیں ہم رکھ رہے ہیں کتابیں جو ہمارے مزاج میں آتی ہیں یا ہماری عقل میں آتی ہیں یا ہماری سوچ میں آتی ہیں وہ ہم کتابیں وہاں ڈسپلے کر رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے ان کتابوں کی آپ خرید لیجیے نہیں ضرورت تو آپ گھر تشریف لے جائیے یہ جو ہے یہ اوپن لوپ سسٹم کا مظاہرہ کلوز لوپ اسی انوائرمنٹ کے اندر کیا ہوگا کہ جہاں پہ ہم کسٹمر فیڈ بیک لے رہے ہیں یا کسٹمر کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کتابیں خریدنی ہیں وہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ کتابیں خریدنی ہیں اور اپنے اسٹور میں ڈسپلے کرنا تو یہ کلوزڈ لوپ ہو گیا کیوں کہ وہ لوگ جو خریداری کر رہے ہیں آپ کے یہاں پہ ان کے فیڈ بیک اور انٹرسٹ پہ ڈپینڈنٹ اب آپ ہو رہے ہیں اسکول لائبریری ہے اسکول لائبریری میں بھی جیسے میں نے کہا کہ اوپن لوپ اور کلوز لوپ دونوں چیزیں ہو سکتی اوپن لوپ میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک اگر ہم نہیں لیتے کہ جی کس قسم کی ان کو کتابیں اچھی لڑتی ہیں کون سی پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے جا کے کتابیں خرید لا خرید کے اور وہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے حکم جاری ہوا کہ جی آپ یہ کتابیں جو لائبریری میں آئی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے اب بچوں کو ان کتابوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے یا ان کی دلچسپی کی کتابیں نہیں موجود لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ یہ قسم کی کتابیں اس لائب اسکول کی لائبریری میں ہونی چاہیے اور ہم نے وہ لا کر کے رکھ دی یہ اوپن لوپ کلوز لوپ کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈٹرمنگ کرائٹیریا بن جاتا ہے کہ کس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ لائبریری میں ہونی چاہیے یہ گفتگو جو ہے اس کا رزلٹ ہم یوں نکالتے ہیں کہ جی اوپن سسٹم کے اندر اوپن لوپ بھی ہو سکتا ہے اور کلوز لوپ بھی ہو سکتا ہے اور کلوز کے اندر اوپن لوپ اور کلوز لوپ دونوں ہو سکتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سسٹم کے اندر ریکوائرمنٹس کیا ہے ترجیحات کیا ہے آپ کس حد تک جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو الاؤ کرتے ہیں آپ کی ڈسیشن میکنگ اور آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کمپیوٹر پروفیشن اور بزنس کا آپس میں جب سے کمپیوٹر شاید بزنس کے لیے اویلیبل ہوا تب سے ان کی آپس میں اور یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ ایک اوپن لوپ سسٹم یا آرکیٹیکچر کے تحت یہ پارٹنرشپ وجود میں رہی ہے جس وقت ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی اب ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹیکنالوجی بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے اب اس ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر سب کچھ موجود ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس ایک کلوز لوپ آرکیٹیکچر کا تصور جو ہے وہ وجود میں آتا ہے جس کا کہ ایک کمپریہنسو یوزج ہے ایک بہت وسیع تر یوزج ہے ان بزنس تھرو کمپیوٹرس اسی چیز کو انہیں دو باتوں کو ہم آگے لے کے اب اوپن لوپ اور کلوز لوپ سسٹمس کو دیکھتے ہیں اوپن لوپ ڈیزائن یا آرکیٹیکچر کے اندر business decisions made by management have an impact on the marketplace and the impact of that decision is measured only indirectly by the companies computerized systems یا کمپیوٹر سسٹمس اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈسیشنس جیسے میں نے جنرل بک اسٹور کے حوالے سے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جی آپ نے ڈسیشنس جو ہیں وہ خود لے لیے اب آپ جو ہیں وہ ڈسیشنس مینجمنٹ نے لیے ان ڈسیشنس کا امپیکٹ مارکیٹ پہ کیا ہے مارکیٹ پہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے بہت مختلف قسم کی کتابیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ کتابیں دیکھنے کے لیے خریدنے کے لیے ان کی ان کا نمبر ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوگی اگر آپ کے پاس صرف اسکول کی کتابیں ہیں تو آپ کے پاس ظاہر ہے کہ جی اسکول کے بچے یا ان کے والدین ہی وہ کتابیں خریدنے کے لیے آئیں گے اگر ہم یہ ریکارڈ رکھنا شروع کر دیں کہ جناب ہم نے یہ ڈسیشن لیا کہ یہاں پہ اس قسم کی کتابیں ہوں گی ہمارے پاس کتنے لوگ دکان میں آتے ہیں اور ان میں سے کتنے ایکچولی کتابیں خریدتے ہیں ان دونوں کا موازنہ جب ہم کرنا شروع کریں گے چیزوں کا تو پھر ہم شاید کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ وہ جو فیصلہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ جی صرف فلاں قسم کی کتابیں یہاں پہ ہوں گی اس فیصلے کو چینج کرنا پڑے کہ نہیں یہاں پہ کسی اور قسم کی کتابیں بھی ہونی چاہیے اب بزنس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بینک جو ہے وہ جب یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ یا کو ری فکس کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ اس ڈسیشن کا ڈیسیشن تو ہو گیا انہوں نے آپ سے میرے سے کسی اور سے نہیں پوچھا کہ جی ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے انہوں نے فیصلہ کر لیا اب فیصلہ کر لیا تو اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا ظاہر ہے کہ میں بوروور ہوں تو مجھ پہ امپیکٹ ہوگا کیونکہ اب مجھے نئے ریٹ کے حساب سے ان کو پروفٹ دینا ہوگا یا سروس چارجز ان کو دینے ہوں گے جو اس بینک میں کام کر رہے ہیں لوگ جن کا کام یہ ہے کہ جی وہ لوگوں کو قرضہ جات دینے کے لیے کام کریں ان کی ایکٹیویٹی پہ اثر آئے گا کیونکہ ان کو ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی اپنے ایگزٹنگ بورورس کو ان کو شاید ان کا ورک لوڈ کسی طریقے سے کم ہو اور پھر جنہوں نے آئندہ وہ لون لینا تھا ظاہر ہے کہ اس انکریز کا اثر ان پہ بہت پڑے گا تو یہ تو ہو گیا فیصلہ ہو گیا یہ ہو گیا اب یہ جو امپیکٹ ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی کہیں میجر کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں ہم اس کو انڈائریکٹلی میجر کرتے کس حوالے سے اس حوالے سے کہ جی ہمارے پاس اگر پہلے مہینے کی دن کی سو ایپلیکیشن آتی تھی تو کیا اس نمبر میں اس ریٹ انکریز کی وجہ سے کوئی کمی آ گئی ہے یا وہی لیول رہا ہے اس کا اگر وہی لیول رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جی اس کا اس ڈسیشن کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوا اگر وہ کمی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اس ڈسیشن کا امپیکٹ مارکیٹ پلیس کے اوپر جو ہے وہ آپ میجر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹلی جا کے جو بورور ہے پروسپیکٹو یا کرنٹ بورور ان سے نہیں پوچھ رہے آپ کہ جناب اگر ہم یہ کر دیں تو آپ کیسے ری ایکٹ کریں گے آپ خود ڈسیشن لے کر کے اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ڈسیشن آپ دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا اور بعد میں اس کو انڈائریکٹلی میجر کر رہے ہیں اس کے امپیکٹ کو کہ جی وہ ڈسیشن کا امپیکٹ کیا اب یہ اوپن لوپ کے اندر سسٹم کے اندر یہی ہوتا ایک انشورنس کمپنی وہ انشورنس کمپنی ایک نئی قسم کی انشورنس پالیسی یا پیکج لے کے آتی آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی یہ پالیسی ہے اب مارکیٹ کا رسپانس جو ہے وہ کس لحاظ سے آئے گا اپروول یا disapproval in terms of کہ یا تو وہ پالیسی لینے والے بہت سارے ہوں گے یا نہیں لینے والے ہوں گے وہ جو ڈسیشن آپ نے لیا کہ جی یہ پیکج ہوگا یہ ماڈل ہوگا یہ ہم بازار میں لانچ کر رہے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں ہم اس کو اب اس کا امپیکٹ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ نمبر آف اپلیکیشن اور اس سے ہم جج کرتے ہیں کہ جناب یہ پیکج سکسیس ہوا یا فیلئر ہمیں اس پیکج میں کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے جو ڈسیشن تھا ہمارا اس کو کس طریقے سے ہم کیا کریں بہت سارے اور ایشوز آ جاتے ہیں اور وہ جو انڈائریکٹ فیڈ بیک آیا ہمارے پاس اس کی بیسس کے اوپر شاید ڈسیشن کو چینج کیا جائے لیکن بیسکلی چیز یہ ہے کہ وہ ریسپانس جو ہے جو اس اوپن روپ آرکیٹیکچر کے اندر جو رسپانس ہمیں ریسیو ہوا انڈائریکٹلی ریسیو ہوا اس کو کوانٹیفائی کریں اس کوانٹیفیکیشن کے اوپر بیس کریں اپنا آئندہ کا decision But in every case of an open loop business or computer architecture, the impact of the corporate decision is felt indirectly through the reactions of the marketplace, and is measured indirectly by the computer systems that are used by the company. تو انڈائریکٹلی آپ اس ساری چیز کو میجر کرتے ہیں ڈائریکٹ کوئی اپروچ نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچ نہیں ہے انڈائریکٹلی جو فیڈ بیک آ رہا ہے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیٹا پہ آپ اس سے اس کو اینالائز کر کے اس کو پروسیس کر کے اینالائز کر کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ such interactions between decision process and the measurement of the effectiveness of the decisions made can be called an open loop decision environment یہی چیز جو ابھی میں نے کہی کہ جی آپ نے جو ڈسیشن میکنگ کی اور اس ڈسیشن میکنگ کی افیکٹونیس جو ہے اس کو انڈائریکٹلی جو آپ میجر کر رہے ہیں وہ ایک فیچر ہے آپ کے اوپن لوپ ڈسیشن منٹ کا there is no direct relationship between a corporate decision and the consequence of that decision direct کو ریلیشن کوئی نہیں انڈائریکٹلی تو ظاہر ہے کہ ریلیشن شپ موجود ہے کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو سامنے آئے گا وہ جب امپیکٹ سامنے آئے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ جی وہ صحیح ہے یا غلط ہم نے فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے امپیکٹ کو ریسرچ نہیں کیا وہ ہمارے سسٹم کے اندر چیز نہیں اب یہ کون کیوں کس طرح آرگنائزیشنس استعمال کرتی ہیں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ فیصلہ کر لیں اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز کے یا آرگنائزیشنس کے کاروبار کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ڈسیشن جو آرگنائزیشن نے یا مینجمنٹ نے لیا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک دن ایک ہفتے میں نہیں پتہ چلتا بلکہ کنسیڈریبل ٹائم لیگ ہوتا ہے between the verdict of the marketplace اور جو ڈسیشن لیا گیا اس لیے وہ ڈسیشن کو اس وقت تک چینج نہیں کیا جا سکتا نہ اس کے بارے میں اس کو مانیٹر کیا جا سکتا کہ جی کیا امپیکٹ ہو رہا ہے جو انڈائریکٹلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ٹائم لائن ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہے چائے ہے دودھ ہے ڈبل روٹی ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہے ایک دن میں نہیں پتہ چلتا ایک ہفتے میں نہیں پتہ چلتا ایک پرولونگڈ پیریڈ کے بعد پتہ چلتا آپ کو کہ جی مارکیٹ نے اس پروڈکٹ کے حوالے سے اس کا رسپانس جو ہے وہ فیوریبل تھا یا نہیں تھا اوپن لوپ کے حوالے سے انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک اور پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ there may be factors other than the decisions made by the corporate management affecting the results achieved in the marketplace یعنی مارکیٹ پلیس جو ہے یا مارکیٹ جو ہے اس میں صرف آپ کا ڈسیشن جو آپ نے لیا تھا جو پروڈکٹ آپ نے لانچ کیا تھا صرف اسی ڈسیشن کا ریزلٹ نہیں آئے گا بلکہ اس ڈسیشن کے کا جو ریزلٹ ہے اس ریزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے اور محرکات بھی ہیں جو اس مارکیٹ پلیس میں کام کر رہے ہیں کمپٹیشن بھی ہے پرائسنگ بھی ہے اویلیبلٹی بھی ہے بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی for to measure precisely the effect of management decision this kind of an environment becomes a fairly enterprise exercise یعنی وہ اتنی اگزیکٹ نہیں ہو سکتی اور یہ اوپن لوپ سسٹم کے اندر ایک میجر ڈفیکلٹی ایک ایگزامپل سافٹ ڈرنکس کی کمپنی ہے سافٹ ڈرنکس بیچتی ہے اس کو یہ کوئی پتا نہیں ہے کہ اس کا الٹیمیٹ کنزیومر کون ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے اس کو کس چیز سے غرض ہے اس کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ جی جو ڈرنکس وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں وہ بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے ان کی ڈیلنگ مارکیٹ سے کیسے ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹر کے تھرو ہوتی ہے لہذا ڈسٹریبیوٹر ان کا فائنل کسٹمر ہے نہ کہ وہ شخص دا مین آن دا اسٹریٹ نہیں ہے عام آدمی نہیں ہے کنزیومر نہیں ہے جو ایکچولی ایک ریٹیلر سے وہ سافٹ ڈرنک خرید رہا ہے فیڈ بیک اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کی پرائسنگ کے بارے میں اور اس سے کوئی بھی اور ریلیٹڈ ایشو کے بارے میں وہ ہمیں ڈسٹریبیوٹر سے حاصل ہوتا ہے فائنل کسٹمر سے نہیں فائنل کنزیومر سے نہیں اور جو ہمیں ڈسٹریبیوٹر صاحب کہیں گے بتائیں گے فیڈ بیک دیں گے ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ یہ بھی ڈیسائیڈ کر لے کہ جی ہم صرف ڈسٹریبیوٹرز پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اس ڈسیشن کا امپیکٹ دیکھنے کے لیے وہ مارکیٹ میں جائیں گے وہ ریٹیلر کے پاس بھی جائیں گے وہ سب کچھ کریں گے اور وہاں سے بھی فیڈ بیک لینے کی کوشش کریں گے جب آپ وہ کام بھی کریں گے اور ڈسٹریبیوٹر کا فیڈ بیک بھی لیں گے اگر ان دونوں ریزلٹس کو آپ پھر کمپیئر کرتے ہیں تو شاید آپ کے پاس ایک اور چیز سامنے ایک اور ریزلٹ یا کسی اور طریقے کا اگر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں ڈسٹریبیوٹر پہ اور کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹر کو آپ ایک فی دے رہے ہیں کمیشن دے رہے ہیں for the work distributor does and part of his you to inform you or well or how poorly the product have have introduced the market is being responded to by the consumer Measurement اس ڈسیشن کی ڈسٹریبیوٹر کے تھرو آپ کے پاس نتیجہ ہاں اڈیشنلی ڈفیکلٹی پیدا ہوگی کہ جی آپ ایک پوری ٹیم رکھیں وہ ٹیم جو ہے وہ مارکیٹ میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر ہر جگہ پہ جائے گی ہر ایریا میں جائے گی وہ انفارمیشن لے کر کے آئے گی وہ انفارمیشن کو ہم رکھیں گے تو ڈفیکلٹی آپ کے اس اوپن روپ سسٹم کے اندر مزید پیدا ہوگی بیسکلی یہ سسٹمز جو ہیں جو میس مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں جہاں پہ کے تعلق ایکچول کسٹمر کے ساتھ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے وہاں پہ اوپن لوپ ڈسیشن میکنگ یا اوپن لوپ سسٹمس کے تحت کام ہوتا ہے اور وہ اس ڈسیشن میکنگ سسٹم کو امپلوائے کرتے جیسے میں نے ابھی آپ سے سافٹ ڈرنکس کمپنی کے بارے میں ذکر کیا یہ تو گفتگو تھی اوپن لوپ کے حوالے سے اب ذرا ہم کلوز لوپ کی طرف آتے ہیں کلوز لوپ کے اندر فیڈ بیک جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے کلوز لوپ سسٹم کا کریکٹو ایکشن جو ہے وہ is in response to the output اور اس کے اندر جو انالسس کنٹرول میکنیزمس اور جو پری ڈیفائنڈ آپ نے آبجیکٹوس اس میں سسٹم کے اندر ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں ان سے ریلیٹ کرتا it is a system way part of the output is feedback to the system to initiate control or change either in the activities of the system or the manner or the input of the system in close loop environment impact of decisions can be measured very precisely اس میں وہ نہیں ہیں جو کہ ابھی ہم نے اوپن لوپ کے سسٹم میں دیکھی تھی کہ میجرمنٹ ڈسیشن کا ڈسیشن جو ہم نے لیا اس کے امپیکٹ کی میجرمنٹ کلوز لوپ کے اندر وہ ڈسیشن کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی ایگزیکٹلی exactly, بڑی پرسائسلی اس کو میجر کیا جا سکتا in a close loop environment management takes a decision the computer system signals out exactly to whom the the action and a direct action as a result of -case to the the can be determined management decision management decision can be measured directly. یہ ساری بات جو ہم نے کہی کہ کلوز لوپ انوائرمنٹ کے اندر مینجمنٹ ڈسیشن لیتی ہے وہ ڈسیشن کس پہ اس کا اطلاق ہے اس ڈیٹا بیس کے اوپر اطلاق ہے جو اس کمپیوٹر سسٹم کے اندر موجود ہے اور وہاں سے آپ یہ اس سسٹم میں سے یہ انفارمیشن نکال سکتے ہو کہ جی یہ جو ہم نے ڈسیشن لیا ہے اس کا کن کن لوگوں پہ یہ اپلائی کرے گا اور پھر جب ان لوگوں کا رسپانس یا ریئیکشن آئے گا تو وہ میجر کرنا ایک انڈیویجل بیسس پہ کلیکٹو بیسس پہ وہ ایک بہت آسان کام ہے کیوں کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ انفارمیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے in respect of those to whom you are addressing or in respect of whom you are taking the decision externally آپ نے باہر سے کچھ نہیں حاصل کرنا ود ان آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ جو انفارمیشن آئے گی اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ اپنا decision alter change modify redefine یا اسٹریٹجی ریڈیفائن آپ کر سکتے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے وہ یہ آبزرو کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پچھلے ایک سال کے اندر یا چھ مہینے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر سے پندرہ ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ پندرہ لاکھ جو بھی اماؤنٹ فکس کرنا چاہیں وہ خرچ کرنے والے کتنے ریگولر کریڈٹ کارڈ کسٹمرز تھے کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیفائنڈ سم ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آ کے خرچ کرتے ہیں ان کو ہم ایک ڈپارٹمنٹل کارڈ جو ہے وہ جاری کرنا چاہتے ہیں ہم بھی ڈپارٹمنٹل کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں جو اپنا استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ان کے پاس لیکن ڈپارٹمنٹ کا اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ استعمال کے لیے ان کو دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کام کیا ہوگا سب سے پہلے تو آپ اپنے ریکارڈ کے اندر جائیں گے جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اور اس میں سے دیکھیں گے کہ وہ جو آپ نے پری ڈیٹرمن اماؤنٹ کیا ہے کہ جی اتنا کم از کم خرچ سال میں کیا ہو یا چھ مہینے میں کیا ہو whatever period you define defined اس کے اندر کتنے کسٹمرز تھے اور کتنے ریگولرلی انہوں نے آپ کی دکان پہ آ کے پرچیزنگ کی ہے جب آپ نے وہ لسٹ کا تعین کر لیا تو پھر ان تمام کسٹمرس کو آپ یہ ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پرسنلائزڈ ڈپارٹمنٹل کریڈٹ کارڈ دیا جائے گا اب جب آپ ان کو وہ کریڈٹ کارڈ دیکھتے ہیں دے دیتے ہیں اس کی یوزج کیا وہ لوگ اس کا کریڈٹ کارڈ کو استعمال ڈپارٹمنٹل کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ان کی پرچیزنگ میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا یہ چیز جو ہے یہ فیلی کوکلی میجر ہو سکتی ہے اور وہ جو ڈسیشن آپ نے لیا تھا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا پرسائسلی اور ایکوریٹلی جو ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں مینجمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک پرٹیکولر ہم اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر فلم دکھانا چاہتے ہیں کس چیز کی جیمز بانڈ کی فلم دکھانا چاہتے ہیں سوال یہ کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے آج تک اس قسم کی فلموں کو دیکھنے کے لیے یعنی پیرنٹس آتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں بچے ہیں اور ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ اس جگہ بٹھا دیتے وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ جیمز بانڈ کی فلم جو ہے یہ ہونی چاہیے کچھ امیوزمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ یہ چھوٹا سا ایک سنیما یا کیوں نہیں بنا دیتے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کی بچوں سے ریلیٹڈ فلمیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں مینجمنٹ جی جیمز بانڈ کی مووی ہم نے دکھانی تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ پتا کرنا ہے کہ جی وہ جیمز بانڈ کی مووی کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے اور اگر ان کی تعداد ایسی ہے تو پھر وہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں گے اور یہ آپ کو ہم ٹی شرٹ جو ہے جس پہ تصویر اس انڈیویجل کی بنی ہوئی ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ ہم آپ کو دیں گے اور کیوں دیں گے کیونکہ ہم وہ ٹی شرٹس یا اس قسم کی ٹی شرٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پروموشن کا ایک طریقہ ہے تو دو چیزیں ہو گئی پہلے یہ کہ جی آپ ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ کتنے لوگوں کا ہے دوسری چیز کہ جی ہم ان کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کیسے کر رہے ہیں ہم ڈسکاؤنٹ پہ ٹی شرٹس دے رہے ہیں کہ جی یہ بازار میں جو ہے وہ پچاس روپے کی ملتی ہے ہم آپ کو اس کو پچیس روپے میں دیں گے اگر آپ ہمارے سنیما آئیں گے کوئی سنیما میں ہم آپ سے بیس روپے لیں گے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کلوز لوپ کا اور اس ڈسیشن لینے کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہم دیکھیں گے وہ اسی آڈینس میں سے دیکھیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے یا جو ہمارے پاس رجسٹر ہے یا ہمارے دکان میں آتی ہے so very quick and accurate feedback on the decision process is possible in a closed loop system اور یہ اس کی ایک بہت ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ ہم کلوز لوپ اور اوپن لوپ کے حوالے سے جو اپنی گفتگو کر رہے تھے وہ ختم ڈسٹنکشن دونوں سسٹمز کے بارے میں ان چاروں چیزوں کے بارے میں کہ جی ایک اوپن سسٹم ایک کلوز سسٹم ایک اوپن لوپ سسٹم اور ایک کلوز لوپ سسٹم یہ کیا ہے امید ہے کہ اس گفتگو کے تحت آپ کو سمجھ آئی ہوگی بیسکلی میں اس کو کچھ اس طریقے سے بھی شاید سمجھنے کی کوشش کروں کہ جی جو اوپن سسٹم کلوز سسٹم یہ ایک لے آؤٹ پلان ہے یہ انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور جو کلوز لوپ ہے اور اوپن لوپ سسٹم ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈیزائن ہے اس اسٹرکچر کا جو کہ اس لے آؤٹ کے اندر میں نے بنانا ہے یا وہ تمام گھر ہیں جو اس لے آؤٹ کے اندر ہوں گے تو یہ اس طریقے سے بھی اس کے بارے میں سوچا جا سکتا آج کا لیکچر ہم اس موضوع پہ ختم کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم انفارمیشن کمپیوٹرائز یا کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹمس کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے اور اس کے انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں شکریہ خدا حافظ